سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کون سا اسلام افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور سالم رہیں حدیث نمبر اٹھانوے مسند احمد